ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ عذاب چکتے رہیں یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے ہم ان قریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے سامعین اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے جہنم کے عذاب اور جنت کی راحتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے نہ ماننے اور رسولوں سے لوگوں کو برگشتہ کرنے والوں کی سزا اور ان کے بد انجام کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہیں اس آگ میں دھکیلا جائے گا جو انہیں چو طرف سے گھیر لے اور ان کے رونگٹے رونگٹے کو سلگا دے اور یہی نہیں بلکہ عذاب دائمی ہو ایک چمڑا جل گیا تو دوسرا بدل دیا گیا جو سفید کاغذ کے مثل ہوگا ایک ایک کافر کی سو سو کھالیں ہوں گی ہر ہر کھال پر قسم قسم کے علیحدہ علیحدہ عذاب ہوتے ہوں گے ایک ایک دن میں ستر ہزار مرتبہ کھال الٹ پلٹ ہوگی یعنی کہہ دیا جائے گا کہ پھر لوٹ آئے وہ پھر لوٹ آئے گی ربیع ابن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی کھالیں چالیس ہاتھ یا چہتر ہاتھ کی ہوں گی اور ان کے پیٹ اتنے بڑے ہوں گے کہ اگر ان میں پہاڑ رکھا جائے تو سما جائے جب ان کھالوں کو آنکھ کھا لے گی تو اور کھالیں آ جائیں گی مصر احمد میں ہے کہ جہنمی جہنمی اس قدر بڑے بڑے بنا دیے جائیں گے کہ ان کے کان کی نوک سے مونڈھا سات سال کی راہ پر ہوگا اور ان کی کھال کی موٹائی ستر زرا ہوگی اور کچلی مثل احد پہاڑ کی ہوگی پھر نیک لوگوں کا انجام بیان ہو رہا ہے کہ وہ جنت عادن میں ہوں گے جس کے چپے چپے پر نہریں جاری ہوں گی کہ جہاں چاہیں انہیں لے جائیں اپنے محلات میں باغات میں راستوں پر غرض جہاں جی چاہے وہیں وہ پاک نہریں بہنے لگیں گی پھر سب سے اعلیٰ لطف یہ ہے کہ یہ تمام نعمتیں ابدی اور ہمیشگی والی ہوں گی نہ انہیں زوال آئے نہ ان میں کمی ہو نہ وہ واپس لے لی جائیں نہ فنا ہو نہ سڑیں نہ بگڑیں نہ خراب ہوں نہ ختم ہوں پھر ان کے لیے وہاں حیض و نفاذ سے گندگی اور پلیدی سے میل کچیل اور بو باز سے رزیل صفتوں اور واہی اخلاق سے پاک بیویاں ہوں گی اور گھنے لمبے چوڑے سائے ہوں گے جو بہت فرحت والے بڑے سر والے راحت افزا دل خوش کن ہوں گے